برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں آڈیو بک میں اسلام اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف مولانا محمد یوسف اسلحی بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف اولی آج سماج کو برائیوں کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بھور میں پھنسی سماج کی کشتی ساحل سے دور ہچکو لے کھا رہی ہے فحاشی عریانی جوا سود چوری شراب خون ریزی اور معصیت و نافرمانی کے طوفانی سیلاب میں پھنسی یہ کشتی پاکیزگی اور بھلائی کے ساحل سے کوسو دور ہو گئی ہے اندیشہ ہے کہیں سماج کی یہ ڈگمگاتی کشتی غلازت کے اس سیلاب میں کرک نہ ہو جائے اس نیا کو پار لگانا ہمارا ہی کام ہے اور یہ ہمارا عظیم دینی اخلاقی اور ملی فریضہ ہے لیکن کس طرح قرآن کا کیا ارشاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا کیا سکھاتا ہے سابقون الاولون کی سیرتیں کیا بتاتی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا کہ اسی دوران محترم ابو جان جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی مدض اللہ العالی کا ایک مقالہ برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں ذکر کے صفحات میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی مطالعہ سے ذہن کی گرہیں کھلنے اور گتھیاں سلجھنے لگیں میں نے سوچا کیا اچھا ہو کہ استفادے کا حلقہ وسیع ہو جائے اور یہ مقالہ ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کر دیا جائے متا والد محترم سے عرض کیا اجازت مل گئی ذکرا کے مختلف زرعی صفات سے یہ مقالہ یکجا کیا اور ابو جان سے درخواست کی کہ اس پر ایک ایک نظر نظر ڈال لیں محترم نے ثانی فرمائی ذیلی عنوانات لگائے اور اب یہ مقالہ کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں اس سے پہلے اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے مگر اس مقالہ کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ایک چیز ہمیشہ کھٹکتی رہی کہ اس مقالہ کو بڑے سائز میں شائع کیا جائے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور اب اس کتاب کا تازہ ایڈیشن اپنی پوری آبتاب کے ساتھ دماعی سائز میں آپ کی خدمت میں پیش ہے امید کے مقالہ قارئین کو حوصلہ دے گا برائیوں کے مقابلے میں نہ صرف جمنے بلکہ ان کو مٹانے کی ہمت بخشے گا اور اپنا منصبی فرض ادا کرنے کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا خدا سے دعا ہے کہ اس کے دین کو بلند کرنے والوں کی کوشش و کاوش سے تاریکیاں اپنے ہی وجود میں گم ہو جائے اور نور اسلام سے یہ دنیا جگمگا اٹھے واللہ المستعان والسلام سعید اختر خان یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں فیصلہ کن سوال جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بستی اور آپ کے سماج میں ہر طرف کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اجتماعی برائی یا وبائے عام کی طرح ہر سو پھیل گئی ہے تو ایسے حالات میں آپ کیا کریں آیا اپنی انفرادی نیکی پر کانیہ رہ کر اجتماعی برائیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور ساکت و سامت ہو کر بیٹھ رہیں یا برائیوں کے مقابلے میں مردانہ وار کھڑے ہو کر انہیں مٹا ڈالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں یہ بڑا ہی سنجیدہ عملی اور فیصلہ کن سوال ہے یہ نرا علمی سوال نہیں ہے کہ آپ کسی ڈیبیٹ اور سیمینار کی رونق بڑھانے کے لیے اسے عنوان بنا لیں اور اپنی ذہانت کے جوہر دکھانے اور زور بیان سے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کریں بلکہ یہ ایک نہایت بنیادی اور فیصلہ کن سوال ہے آپ کے دین و ایمان کی آزمائش کا سوال ہے آپ اپنے عمل سے اس سوال کا جو جواب دیں گے اور جو رویہ اختیار کریں گے آپ کا یہ رویہ ہی آپ کی دینی شخصیت کی نوعیت اور دین سے آپ کے تعلق کی وضاحت کے لیے فیصلہ کن ہوگا آپ کا رویہ ہی بتائے گا کہ آپ حق پرست ہیں یا حق فراموش دین کے لیے مخلص ہیں یا مطلب پرست رب کے وفادار ہیں یا بے وفا اور حق ناشناس خدا اور دین کے لیے چوٹ کھانے والے مجاہد ہیں یا جان بچانے اور فرار اختیار کرنے والے بزدل اور پھر اسی کی بنیاد پر یا تو آپ اپنے رب کریم کی بے پایا نوازش و عنایت کے مستحق قرار پائیں گے یا رسوائی اور عذاب کے وبا زدہ بستی میں تین گروہ جب کسی بستی میں عام ضمیر مردہ ہونے لگتے ہیں اللہ اور یوم آخرت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور برا یا طوفان کی طرح پھیل جاتی ہیں تو بالعموم ایسی وبا زدہ بستی یا سماج کے لوگوں میں تین قسم کے گروپ بن جاتے ہیں ایک وہ خدا فراموش ہوتے ہیں جو کھلم کھلا خدا کے حدود توڑتے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی حد تک گناہ اور نافرمانی سے بچنے پر کانے ہوتے ہیں اور انہیں گناہ یا گناہ کرنے والوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور تیسرے خدا کے وہ مجاہد سپاہی ہوتے ہیں جو اس عزم کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ جب تک ہمارے شانوں پر ہمارا سر موجود ہے ہم خدا کی زمین میں خدا کے باغیوں کو منمانی نہیں کرنی دیں گے یہ خدا کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور بندوق کے بھی خواہ ان تین گروہوں میں سے پہلے گروہ کا معاملہ بھی واضح ہے کہ یہ خدا کے غذب کو بھڑکانے والا ہے اور عذاب شدید کا مستحق ہے اور تیسرے گروہ کا معاملہ بھی بالکل روز روشن کی طرح صاف ہے کہ یہ وفادار گروہ یقیناً خدا کے انعامات کا مستحق ہے اور اس لائق ہے کہ نجات و کامرانی سے نوازا جائے سوال دوسرے گروہ کا ہے کہ اس کا شمار کس میں ہوگا بدکاروں سے مصالحت خدا سے بے وفائی دوسرے گروہ کا ذہن یہ ہے کہ آدمی اپنی حد تک برائیوں سے بچا رہے پرہیزگاری کی زندگی گزارے ذکر و عبادت کرتا رہے اپنی ذاتی نیکی پر کنات کرے سماج کے ناہنجاروں اور بدکاروں سے تعلق نہ رکھے بد کردار فاسقوں اور ظالموں کے برے کرتوتوں پر کھڑنے سوچنے اور ان سے الجھنے میں اپنا وقت عزیز ضائع نہ کرے دنیا سے بگاڑ مول لینے اور خواہ خواب خدا کے باغیوں اور سرکشوں کو اپنے پیچھے لگانے کے بجائے محفوظ دین دارانہ زندگی گزارتا رہے یہ ذہن گویا برائیوں اور برائی کرنے والوں سے بے تعلقی اور مصالحت کا ذہن ہے برے لوگوں کے مقابل میں آنے کے بجائے برائیاں گوارا کرتے رہنے کا ذہن ہے سماج پر اثر انداز ہونے کے بجائے سماج سے جان بچانا اور گوشے آفیت میں سمٹنے کا ذہن ہے شخصی دینداری پر کنات کر کے سماج کو شیطان کے حوالے کر دینے اور شیطانی قوتوں سے خود کو معمول و محفوظ رکھنے کا ذہن ہے بظاہر تو یہ ذہن بڑا ہی سلامتی پسند بے ضرر اور شر بیزار قسم کا معلوم ہوتا ہے اور اس کی معصومیت پر ترس کھانے کو جی چاہنے لگتا ہے لیکن آپ اگر ذرا مومنانہ فراست اور دینی بصیرت کے ساتھ اس ذہن کو پڑھیں اور اس کردار کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ دینی غیر حمیت سے محرومی کا ذہن ہے یہ دینی بے اخلاقی بزدلی اپنے رب سے بے وفائی اور عبرت ناک قسم کی جہالت اور حماقت کا ذہن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس ذہن کا تجزیہ کریں یا دینی فہم و بصیرت سے کام لیں یا تاریخی شہادتوں پر غور کریں آپ کو شرح صدر حاصل ہوتا جائے گا کہ یہ ذہن خدا کے وفادار مجاہد اور خدا سے اپنے جان و مال کا سودا کرنے والے باشعور مومن کا ذہن نہیں ہو سکتا یہ اس تھڑ ڈلے بزدل اور بے وفا گروہ کا ذہن ہے جو خدا اور دین کے لیے کوئی چوٹ کھانے کی ہمت نہیں رکھتا اور کسی ایسی نرم اور ہموار راہ سے خدا کی جنت کا مستحق بننے کے خواب دیکھتا ہے جہاں اس کے تلو میں کوئی کانٹا بھی چبنے نہ پائے یہ دینداری کے جھوٹے فریب میں خود بھی مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا رکھنا چاہتا ہے ایک شخص کے گھر کو لوگ کدالو اور بیلچوں سے کھود رہے ہیں تیل چھڑک چھڑک کر آگ لگا رہے ہیں اور وہ اطمینان سے بیٹھا اللہ کی ضربے لگا رہا ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو عقل کی دنیا میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر کا محافظ ہے اور اسے اپنے گھر سے بے پناہ پیار ہے کیا اس شخص کا یہ رویہ گھر سے پیار رکھنے اور اس کی حفاظت کا دائیا رکھنے والے کا رویہ ہے اگر یہ اس رویے کے ساتھ بھی گھر کی حفاظت کا دم بھرتا ہے تو اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے اور کیا گھر کے دوسرے لوگ جنہوں نے اس کو گھر کی حفاظت سونپ رکھی تھی اس مجرم کو سزا نہ دیں گے بھلائی قائم کرنے کے لیے برائی سے جنگ ناگزیر ہے اگر آپ کو روشنی پیاری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ روشنی پھیلی رہے آپ کو تاریکی سے نفرت ہے اور ہرگز نہیں چاہتے کہ تاریکی پھیلے تو آپ کو تاریکی سے مقابلہ کرنا ہوگا اسے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی اور یہ ایک روشن حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں جہاں آپ نے تاریکی کو گوارا کر لیا وہاں وہاں آپ نے لازم روشنی کے مٹنے کو گوارا کر لیا ہے اگر سچ آپ کو عزیز ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ جھوٹ نہ پنپنے پائے اور زندگی کے جس جس گوشے میں آپ نے جھوٹ کو گوارا کر لیا ہے آپ نے یقیناً زندگی کے اس اس گوشے سے سچ کو رخصت کر دیا ہے زندگی کے جن انفرادی یا اجتماعی شعبوں میں باطل کی حکمرانی ہے وہاں حق مغلوب ہے جہاں جہاں باطل آ گیا ہے حق مٹ گیا ہے آپ اگر باطل کے آنے پر رضامند ہیں تو اس کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ حق کے مٹنے پر راضی ہیں اور حق کے مٹنے پر راضی رہ کر بھی اگر آپ حق کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں تو آپ کھلے فری میں مبتلا ہیں باطل سے مصالحت کا ایک ہی لازمی مفہوم صحیح ہے باقی سب غلط ہے کہ آپ حق کی پامالی اور تباہی پر مطمئن ہیں جہاں برائی کا دور دورہ ہے وہاں بھلائی دھب چکی ہے یا مٹ چکی ہے اور برائی کو برداشت کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ بھلائی کا دبنا یا مٹنا آپ کو گوارا ہے برائیوں کے طوفان میں متقیانہ زندگی محفوظ نہیں خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کو علانیہ خدا کے حدود توڑنے کے لیے چھوڑ دینا بے حیاؤں اور بد اخلاقوں کو کھلم کھلا اپنے نفس کی گندگی اچھالنے اور پھیلانے کے لیے موقع دینا اور ان کی راہ میں ذرا رکاوٹ نہ بننا خدا سے محبت اور وفاداری نہیں بلکہ خدا سے بے وفائی اور بے غیرتی ہے یہ رویہ انہی کا ہو سکتا ہے جن کی دینی حص مردہ ہو چکی ہے جن کے ضمیر کا گلا گھٹ چکا ہے اور جو دینی بصیرت سے قطعی محروم ہو چکے ہوں خدا کی نافرمانیاں جب وبائی امراض کی طرح پھیلیں گی اور برا یا طوفان کی طرح چھا جائیں گی تو یہ خیال خام ہے کہ آپ کی نام نہاد متقیانہ زندگی محفوظ رہ جائے گی اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے گی بلکہ چاروں نہ چار آپ برائی سے متاثر ہوں گے بلکہ مروب ہوں گے آپ کی نیکی بے اثر ہوتی جائے گی برائی کا دباؤ بڑھتا جائے گا اور آخر کار آپ برائیوں کے مقابلے میں مجبور ہو بے بس ہو کر یہی فیصلہ کریں گے کہ اب آپ کی بھی خیر نہیں اور جب آپ خود اپنے رویے سے اس منزل تک خود کو پہنچا رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہے تو اپنے دانا و بینا رب سے اس کے خلاف کسی دوسرے انجام کی توقع کیوں رکھتے ہیں دینی بے حسی کی انتہا اگر آپ کو واقعی حق سے محبت ہے آپ خدا و دین کے وفادار ہیں بھلائی اور نیکی کو آپ دل سے چاہتے ہیں تو حق کی غیرت رب کی وفاداری اور دینی فہم و بصیرت کے کے کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دل میں برائی خلاف سخت نفرت نہ ہو خدا کی نافرمانی اور بغاوت کے خلاف بیزاری کے جذبات نہ ہوں یہ قطعین قابل تصور نہیں کہ سماج میں ہر طرف برائیاں چھائی جا رہی ہوں خدا کی نافرمانیاں اعلانیاں ہو رہی ہوں لوگ دہتائی اور بے حیائی کے ساتھ خدا کے دین کے حدود کو توڑ رہے ہو شریعت کو پامال کر رہے ہوں سنتیں کنار کو ذرا بے چینی اور بے قراری نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دل میں خدا سے وفاداری اور دین سے محبت ہو لیکن حق کی پامالی پر کوئی کٹھن اور اضطراب نہ ہو اور آپ کے حق پسند سینے میں کوئی ایسی لہر نہ اٹھ رہی ہو جو آپ کو حق کی حمایت میں برائیوں کے خلاف اٹھا کھڑا کرے اور یہ تو دینی بے حسی کی انتہا ہے اگر کچھ لوگ اپنی غیرت ایمانی سے بے تاب ہو کر برائیوں کے خلاف میدان میں اتریں اور خدا کے نافرمانوں اور سرکشوں ظالموں اور بے حیاؤں کو ان کے کرتوتوں سے روکے اور برائیوں کو کچلنے اور مٹانے کے لیے مجاہدانہ عزائم کا اظہار کریں تو آپ کو اپنی آقبت تنگ محسوس ہونے لگے آپ نہ صرف یہ کہ ان سے بے تعلق رہیں ان کی کوششوں اور کاوشوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ الٹا انہیں اس جہاد اور احیاء دین سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور انہیں یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کریں کہ خواہ مخواہ سماج کے نالائق فاسقوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو یہ نافرمان تو اب اسی لائق ہے کہ عبرتناک سزا سے دوچار ہوں یہ ماننے والے نہیں ہیں ان کو کچھ بتانا اور سمجھانا بے سود ہے سماج کے سدھرنے کا اب کوئی امکان نہیں جاؤ اللہ اللہ کرو اپنی عاقبت کی فکر کرو اور ان ظالموں اور فاسقوں اور نافرمانوں کے پیچھے نہ پڑو بے شک یہ مشورے بظاہر تو بڑے معصوم اور دین دارا نہ جھلک لیے ہوئے محسوس ہوتے ہیں مگر یہ خدا کے سپاہیوں کے جذبات سرد کرنے والے مشورے ہیں مجاہدوں کو مجاہدانہ جذبات کی گرمی سے محروم کرنے والے مشورے ہیں یہ میدان میں اترے ہوئے سپاہیوں کو راہ فرار دکھانے والے مشورے ہیں یہ خدا کے وفاداروں کو بے وفائی سکھانے والے مشورے ہیں یہ مشورے قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے عقل و دانش کے بھی خلاف ہے اور تاریخ بھی اس کے خلاف شہادت دیتی ہے ایک نافرمان بستی کی عبرتناک داستان آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھ لیں اور شرح صدر حاصل کرنے کی کوشش کریں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک نمونہ عبرت ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور نہایت اختصار مگر انتہائی حکیمانہ اور انداز میں بتایا ہے کہ برائیوں کے طوفان میں ایک مومن کے لیے صحیح ذہن کیا ہے جب کسی بستی یا سماج میں لوگ کھلا کھلا خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے بے حیائی اور ڈہٹائی آب ہو جائے اور ہر طرف برائی یا طوفان کی طرف پھیل جائے تو ایک مومن کیا کرے ایسے حالات میں کون سا طرز فکر و عمل پسندیدہ مطلوب اور قابل نجات ہے اور کون سا طرز فکر و عمل ناپسندیدہ غیر مطلوب اور موجب غضب و عذاب ہے قرآن بنی اسرائیل کا ایک عبرت آموز واقعہ بیان کر کے یہی بات ذہنشی کرانا چاہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور ذرا ان سے اس بستی کا حال معلوم کرو جو سمندر کے کنارے واقع تھی جبکہ بستی والے سبت کے روز احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے جبکہ سبت کے روز ان کے شکار کی مچھلیاں منہ اٹھائے سطح سمندر پر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں وہ غائب ہو جاتی تھی اس لیے کہ ہم ان کی پیہم نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گرو سے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت و فہمائش کیوں کیے جا رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور ہم معذرت پیش کر سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں آخرکار جب وہ لوگ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے جن کی یاد دہانی ان کو کرائی جا رہی تھی تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو نافرمانوں کو برائیوں سے روک رہے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی بے ہم نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا یہاں قرآن نے جس نافرمان بستی کا ذکر کیا ہے اس کے لیے کریا کا لفظ استعمال کیا ہے کریا کا لفظ معمولی چھوٹی بستیوں ہی کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ بڑے بڑے مرکزی شہروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے قرآن نے خود مکہ جیسے مرکزی شہر کے لیے کریا کا لفظ استعمال کیا ہے وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو با فراغت رزق پہنچ رہا تھا بستی کا تعارف جس انداز میں کرایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مرکزی بستی تھی جہاں ہر طرف سے لوگوں کی آمد و رفت تھی اور ہر طرف سے سامان تھی اور بفراغت سب کچھ میسر تھا لوگ خوشحال تھے اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی موجود ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر بطور مثال پیش کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی جس نافرمان بستی کا ذکر سورہ میں ہے اور جس پر ہم غور کر رہے ہیں قرآن کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی غیر معروف معمولی بستی نہیں تھی بلکہ ایک جانی پہچانی مشہور بستی تھی اور یہ واقعہ بھی وہاں معروف و مشہور تھا اس بستی کے بارے میں محققین کا گمان یہ ہے کہ یہ مقام ایلات یا تھا جہاں اب اسرائیلی نام نہاد ریاست نے اسی نام سے ایک اہم بندرگاہ بنا لی ہے اور اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندر کا اقبا ہے بین اسرائیل کے زمانے عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بحر قلزم کے جنگی بیڑے کے صدر کا مقام اسی بستی کو بنایا تھا یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ اقبا کے علاقے کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں قریب زمانے سے بڑی اہمیت و شہرت حاصل رہی ہے محققین کی یہ وضاحت بتاتی ہے کہ قرآن جو واقع عبرت بیان کر رہا ہے وہ کسی دور افتادہ دیہات کی جاہل اجڑ اور تہذیب سے ناشنا آبادی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مرکزی بندرگاہ کے اصحاب علم و دانش اور مہذب شہری لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی کا واقعہ ہے اور قرآن ہی کے بیان سے یہ بات بھی مترشہ ہوتی ہے کہ بستی کی عظیم نافرمان ہو گئی تھی البتہ کچھ درد مند دل رکھنے والے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی دائیانہ حیثیت کا شعور تھا کچھ دوسرے لوگ تھے جنہیں اپنی دینداری کا احساس بھی تھا وہ اپنی دینداری پر مطمئن بھی تھے اور انہیں یہ زعم بھی تھا کہ وہ علم و آگاہی بھی رکھتے ہیں لیکن وہ دعوتی جذبے سے نہ صرف محروم تھے بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کے حق میں ہی نہ تھے ان تین قسم کے گروہوں کا عمل اور ذہن سامنے لا کر قرآن نے بڑے واضح انداز میں یہ حقیقت ذہن نشین کرائی ہے کہ برائی کے طوفان میں ایک مومن کا ذہن و فکر کیا ہونا چاہیے سبت کا دل بستی کے لوگ سبت کے احکام و آداب میں نافرمانی اور حدود شکنی کرنے لگ گئے تھے سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں یہود کے لیے یہ دن صرف عبادت اور اللہ کے ذکر و تسبیح کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا پھر اسی سے سب طیس بتو استعمال کیا گیا ہے یعنی ہفتہ کا دن منانا اور اس دن کے مذہبی مراسم اور عبادات کا اہتمام کرنا یہود کے یہاں کہیں پشتو سے یہ مقدس مذہبی دن معروف و مسلم تھا جو صرف عبادات اور مذہبی مراسم کے لیے مقرر کیا گیا تھا یہود کو سخت تاکید تھی کہ اس دن کوئی دنیاوی کام کس نہ کیا جائے کاروبار شکار کھیتی باڑی سب ممنوع تھا گھر میں اگر اور غلام ہو تو ان سے بھی خدمت نہ لی جائے نہ گھر میں آگ جلائی جائے اور جو شخص اس حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرے اس کو قتل کر دیا جائے مگر اس ناہنجار قوم کی پوری تاریخ شکریم احسان فراموشی خود پسندی نافربانی اور عیاری کی تاریخ ہے اس عہد فراموش قوم نے اپنے سبت کے تقدس کو بھی اپنی سرکشی سے پارا پارا کر دیا ان فریب کارو نے سبت کے مقدس دن میں ہیلو سے وہ سب کچھ اپنے لیے حلال کر لیا جو ان پر حرام کیا گیا تھا کھلے بندو اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگی اور اعلانیہ حدود اللہ کو توڑنے لگی ان کی پیہم بدعہدی اور مستقل سرکشی اور نافرمانی کی پاداش میں اللہ نے ان کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا جب کوئی قوم سرکشی بغاوت اور نافرمانی کو اپنا مستقل شیوا بنا لیتی ہے پھر اللہ تعالی اس کو ڈھیل دیتا ہے اور کھیل کھیلنے کے سارے مواقع فراہم کر دیتا ہے تاکہ اندر کی خباص اور رضالت پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے اور یہ حسرت نہ رہے کہ فلاں برائی ہم اس لیے نہ کر سکے کہ اس کے کرنے کا ہمیں موقع میسر نہ تھا اللہ نے اپنے اسی حقیمانہ ضابطے کی طرف اس فکرے میں اشارہ کیا ہے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اسی طرح ہم ان کو ان کی پیہم نافرمانی کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رہے تھے ابتلاء یہود کی تفصیل اس ابتلاء اور آزمائش کی تفصیل یہ ہے کہ سبت کے دن شکار ممنوع تھا لیکن اس روز مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر اس طرح چھا جاتی کہ سمندر میں دور تک مچھلیاں مچھلیاں ہی تیرتی نظر آتی اور پھر باقی میں یہ مچھلیاں بالکل غائب ہو جاتی ذرا تصور کیجئے کہ جس دن شکار ممنوع ہے اس دن تو مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر اس طرح تیر رہی ہیں کہ گویا ان کے یہاں کوئی تقریب ہے یا بارات اتری ہوئی ہے اور یہ دن ختم ہوتے ہی پھر وہ غائب اور معاملہ ایک انتہائی حریص اور لالچی قوم کا ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کیا گزرتی ہوگی اس حریص قوم پر واقعی یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور ایک تاریخ لالچی قوم بھلا اس آزمائش کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتی تھی ان ظالموں نے یہ کیا کیا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر فاصلوں پر گہرے گہرے کھود لیے سبت کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تو وہ ان نالیوں میں نکل آتی اور آ کر گھروں میں گر جاتی اور یہ لوگ دوسرے دنوں میں ان کو پکڑ لیتے گویا اس ہیلا ساز قوم نے ہیلو سے اپنے لیے اس چیز کو حلال کر لیا جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا قصے کی تفصیلات جو قرآن نے بیان کی ہے ان سے بہت صاف ستھرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے نافرمان گروہ ایک وہ جو کھلم کھلا نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا تھے اور پوری ڈہٹائی کے ساتھ اللہ کے حدود پامال کر رہے تھے انہی کی طرف اشارہ ہے جب لوگ احکام سبت کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور انہی کی طرف اس فکرے میں اشارہ ہے اور ہم اسی طرح ان کی پہم نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے فرش شناس گروہ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کی بے حیائی اور سرکشی سے سخت نالا تھے ساتھ ہی اپنے فریض سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا بھی پورا پورا شعور رکھتے تھے اور انتہائی دلسوزی درد مندی اور جرت و ہمت کے ساتھ وہ اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بستی کے سرکشو کو واض و تلقین اور نصیحت و تذکیر کرتے رہتے تھے اور برائیوں سے روک رہے تھے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ان کے حسن انجام کو بیان کیا ہے انجین الذین ینہون عن السوء ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے تھے قرآن کریم کی یہ وضاحت کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائیوں سے روک رہے تھے خالص طور پر پیش نظر رکھنے کے قابل ہیں دینی حمیت سے محروم اور فرض سے غافل گروہ ایک تیسرا گروہ تھا جو خود برائیوں میں مبتلا نہ تھا اور برائیوں کے برے انجام اور عذاب و ہلاکت کا شعور رکھتا تھا اور خوب اچھی طرح واقف تھا کہ ان کرتوتوں کا انجام ہلاکت ہے یا شدید ترین عذاب مگر یہ لوگ ذہنی طور پر بھی مریض تھے اور اخلاقی طور پر بھی بے ہمت اور بزدل تھے انہیں اپنی ذمہ داری کا شعور نہ تھا یہ اپنی ذاتی نیکی پر قناعت کیے ہوئے تھے اور ماحول کی خرابیوں سے انہیں قرض نہ تھی نہ ان کے اندر یہ ہمت و جرت تھی کہ نافرمانوں کو للکار سکے اور نہ انہیں یہ گوارا تھا کہ کوئی دوسرا انہیں چھیڑے دراصل یہ دینی غیرت و حمیت سے بھی محروم تھے اور دین کے صحیح تصور اور واضح تقاضوں سے بھی ناشنا اور گافل تھے یہ اپنے خول میں سمٹے رہنا چاہتے تھے یہ مایوسی کا شکار تھے ان کی نادانی اور بے حصی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ خدا کے جو وفادار سپاہی برائیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور برائیوں کے خلاف مجاہدانہ کوشش کر رہے تھے یہ گروہ انہیں بھی اس فریضے سے روکتا تم ان ناہنجاروں کو کیوں تلقین کیے چلے جا رہے ہو ان کو سمجھنے کا کیا فائدہ ان کو ہلاک کرنے کا تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اس بے حمیت غافل اور شکست خوردہ ذہن کی ترجمانی قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے اور اس تیسرے گروہ کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی ہے لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِقُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تم ایسے لوگوں کو نصیحت و تلقین کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت ترین عذاب دینے والا ہے دینی غیرت و اقامت کے فریضے سے غافل گروہ کچھ اس دور کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا بلکہ یہ مخلوق ہر دور میں پائی جاتی ہے آج بھی یہ گروہ موجود ہے یہ اپنی دینداری کے خول میں سمٹا ہوا اپنی خدا شناسی کے زعم میں مبتلا اپنے طرز فکر و عمل ہی کو اصل دین سمجھتا ہے اور اپنے تصور کے تحت خود ہی کو برسر حق تصور کرتا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس گروہ کا کیا انجام بتایا ہے اور اس ذہن کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے فرض سے گروہ کے بارے میں قرآن کا فیصلہ قرآن نے اس عذاب زدہ بستی کے تین گروہوں کے مختلف طرز فکر و عمل کی وضاحت کے بعد ان تینوں کے تین انجام بیان کرنے کے بجائے صرف دو انجام بیان کیے ہیں ایک یہ کہ برائیوں سے روکنے والوں کو نجات دی گئی دوسرا یہ کہ ظلم کرنے والے نافرمانوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا گیا انجینا الذین الذین ینہون عن السوء ظلموا بعذاب بعیث بما كانوا يفسقون ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائیوں سے روکتے تھے اور ظلم کرنے والوں کو ان کی پی ہم نافرمانیوں کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا قرآن حکیم کی اس وضاحت کا محصل یہ ہے کہ برائیوں سے روکنے والے گروہ کو نجات دی گئی اور برائیوں میں مبتلا نافرمان گروہ عذاب میں مبتلا کیا گیا تیسرے گروہ کا انجام رہا تیسرا گروہ جو اپنی حد تک تو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچتا رہا لیکن دوسروں کو روکنے کے فریضے سے نہ صرف گافل رہا بلکہ جو لوگ نہیں عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دے رہے تھے ان کو بھی روکتا رہا اس گروہ کا انجام کیا ہوا اس بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہے اور دو میں سے کسی ایک بات کا ماننا ناگزیر ہے یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن حکیم نے اس گروہ کا انجام بیان ہی نہیں کیا ہے اور دانستہ ان کے انجام کی طرف سے سقوط اختیار کیا ہے اس لیے کہ قرآن کے سلسلے میں بھول اور ظہول کا تو سوال ہی نہیں یہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ بھول و ظہول جیسی کمزوریوں سے پاک و برتر ہے لیکن قرآن کا تو موضوع ہی یہ ہے کہ نیک عمل کا انجام بیان کر کے بشارت دے اور برے عمل کا انجام بد بیان کر کے انذار کرے قرآن کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ وہ ایک گروہ کے عمل و کردار کی وضاحت تو کرے لیکن یہ نہ بتائے کہ یہ عمل پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ اور اس عمل کے سلے میں وہ انعام و اکرام کا مستحق ہے یا پادائش میں عذاب و غذب کا یا پھر یہ تسلیم کیا جائے کہ برائیوں سے نہ روکنے والے اس گروہ کا انجام بھی انہی ظالموں کے ساتھ ہوا جو کھل کھلا نافرمانی میں مبتلا تھے مگر یہ ایک سنگین فیصلہ ہے زبان و قلم پر تقوی کی مضبوط گرفت قائم رکھتے ہوئے برے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اسی وقت کہی جا سکتی ہے جب قرآن و سنت کی واضح تصریحات سے اس کی تائید و توثیق ہوتی ہو اور اس کی پشت پر مضبوط دلائل مہیا ہو قرآن پاک کی یہ سراحت کے نجات ان کو دی گئی جو برائیوں سے روک رہے تھے ایک ایسی بستی کے پس منظر میں میں جس برائیوں سے نہ روکنے والے بھی موجود ہے گویا یہ اشارہ ہے کہ برائیوں سے نہ روکنے والے نجات نہ پا سکے اور ان کی یہ کوتا ہی جرم و ظلم قرار پائی حقیقت یہ ہے کہ جب کسی بستی میں کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہو اور حدود اللہ توڑے جا رہے ہو تو باشور طبقے کا نہیں ان المنکر کے فریضے سے غفلت برتنا اور برائیوں کے خلاف میدان میں نہ اترنا اللہ سے اور اللہ کے دین سے کھلی ہوئی بے وفائی ہے نزول عذاب کے وقت دو ہی گروہ ہوتے ہیں کسی بستی کے بارے میں جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بستی کے رہنے والے سارے لوگ عمل ہی گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ جو نجات پاتے ہیں دوسرے وہ جو مبتلا عذاب کر دیے جاتے ہیں دنیاوی عذاب کے نزول کی صورت میں تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوتا اور نہ اس کا ہونا سمجھ میں آتا ہے اب اس آیت میں قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ہم نے نجات صرف اس کو دی جو برائیوں سے روک رہا تھا اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا وضاحت کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ بستی کے باقی لوگ سب عذاب میں مبتلا کیے گئے خواہ وہ خود گناہوں میں مبتلا لوگ ہوں یا وہ ہو جو گناہوں کے ماحول میں رہنے پر رضامند تھے اور اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت سے محروم تھے یا اصلاح حال سے مایوس تھے پھر قرآن کے اس فکرے میں معذرتن ربکم سے بھی اسی حقیقت کی تائید و توثیق ہوتی ہے جب فرش شناس گروہ نے نافرمانوں کو ان کے کرتوتوں سے روکا تو فرض سے گروہ نے ان سے کہا تم ان ہلاک ہونے والے عذاب زدہ لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہو اس کے جواب میں انہوں نے کہا الى ربکم تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے یعنی کل حشر کے میدان میں خدا کی پکڑ سے بچانے والی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہم اس معصیت اور نافرمانی پر ہرگز نہ تھے بلکہ ہم آخر تک ان لوگوں کو اس اس سے سے روکتے رہے فکرے نہ صرف یہ کہ اوپر کی کی بات ہی تائید و ہوتی ہے بلکہ اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آخرت میں بھی خدا کی پکڑ سے بچانے والی چیز یہ عذر ہی ہوگا کہ ہم نہیں عین المنکر کا فریضہ برابر انجام دیتے رہے ایک دوسرے مقام پر تو قرآن نے اس حقیقت کو بالکل ہی واشغاف اور غیر مبہم انداز میں بیان کر کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنے دی ہے سورہ انفال آیت نمبر پچیس میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا اور ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت سے صرف ہی لوگ مبتلا نہ ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے اس آیت میں مولانا سید ابو العلی مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو نوٹ لکھا ہے وہ بڑا ہی بصیرت افروز بھی ہے اور اپنے مدعا کی وضاحت میں بڑا مؤثر بھی اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس پہ صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہگار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہو مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی صحیح کرے تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں جو وبا آتی ہے اس کے لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندے رہنے والے اور گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ہیں اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہے اور سوسائٹی کے روب سے دبی رہے تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی جب اس کے درمیان برے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو آلالیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے عملی پیسو ایٹیٹیوشن اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر کانیا اور اجتماعی برائیوں پر ساکت و سامت ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنے عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول جس اصلاح و ہدایت کے کام کے لیے اٹھا ہے اور تمہیں جس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہا ہے اسی میں درحقیقت اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لوگے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتنے عام برپا ہوگا جس کی آفت سب کو لپیٹ میں لے لے گی بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے موجود ہو جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہو بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلا ہی لیے ہوئے ہو یہ وہی بات ہے جس کو سورہ اعراب آیت نمبر 163 تا 166 میں اصحاب السبت کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے اور یہی وہ نقطۂ نظر ہے جس سے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جا سکتا ہے قرآن کے ان اشارات اور آیات کی توضیع و تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے تو مسئلہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ عز و جل لا يعذب العامت بعمل الخاص حتی یرو المونکر بین ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والآمة حقیقت یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر چند خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جب تک آمد الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھے اور وہ ان کے کے کاموں خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہو اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کرے جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص سبھی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اس اصولی حقیقت کو ذہنشی کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی جو عبرتناک داستان بیان فرمائی ہے وہ بڑی ہی سبق آموز ہے اور اس سے بڑی ہی اطمینان بخش رہنمائی ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس کو تاہی نے بنی اسرائیل میں پائی وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب کسی مبتلا معاشیت سے ملتا تو کہتا اے بندے خدا اللہ سے ڈر اور اس برائی سے باز آ جس میں تو مبتلا ہے یہ تیرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے پھر جب وہ دوسرے دن ملتا اور اس کو اسی معاشیت میں مبتلا دیکھتا تو زبان بند رکھتا اسے نہ روکتا تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع حاصل رہے پر جب ان اسرائیل کا طرز فکر و عمل یہ ہو گیا تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لوئین الدین کے فروم اسرائیل علی لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناحون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون المائدة بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان پر داود علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی اسی لیے وہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور اسی میں بڑھتے چلے گئے وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہ روکتے تھے جن میں وہ مبتلا ہو گئے تھے بڑا ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو کفار کے حامی اور رفیق ہے یقیناً بہت ہی برا انجام ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ ان پر سخت غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہونے والے بن گئے ہیں اور اگر یہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر نبی پر اور ان کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر تو یہ لوگ ان کفار کو اپنا دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار اللہ کی قسم یا تو تم ضرور معروف کا حکم دیتے رہو گے منکر سے روکتے رہو گے ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اسے حق کی طرف موڑ دو گے اور اسے حق پر جما دو گے اور اگر تم ایسا نہ کرتے رہے تو تم سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی لعنت تم پر بھی ہوگی جس طرح یہود پر اس کی لعنت ہوئی یعنی وہ تم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا جس طرح بنی اسرائیل کو اس نے دھتکار دیا اسی مفہوم کی ایک روایت جامع ترمیزی میں بھی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے مگر اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی اور معاشیت کوشی میں پڑ گئے تو پہلے پہلے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے لگے جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کو حق میں جھکاؤ گے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم سب کے دل ایک ہی جیسے ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی لانت بھی ہوگی جس طرح یہود پر اس کی ہوئی اسی مضمون کی ایک روایت تبرانی میں بھی ہے اے انسانوں معروف کا حکم دیتے رہو اور منکر سے روکتے رہو قبل اس کے کہ تم اللہ کو پکارو اور وہاں تمہاری شنوائی نہ ہو اور تم خدا سے استغفار کرو اور وہ تمہارا استغفار قبول نہ کرے بلا شبہ امر بالمعروف معروف وقت موعود کو قریب نہیں کرتا اور حقیقت ہے کہ یہود کے علماء اور نصارہ کے صوفیہ نے جب امر معروف اور نہیں فریضہ ترک کر دیا تو اللہ نے اپنے انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی اور ان پر عام عذاب نازل کیے کوئی فرد یا گروہ جب ٹھنڈے پیٹو برائیوں کو برداشت کرنے لگتا ہے تو یہ دلیل ہے اس حقیقت کی کہ دل سے دینی غیرت و حمیت کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور پھر نافرمانوں میں رہتے رہتے اور ان کی نافرمانی اور معاشیت کوشی برداشت کرتے کرتے وہ انہی جیسا ہو جاتا ہے اسی کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے واضح فرمایا ہے ضرب اللہ قلوب بعدهم ببعد ضرب الشیء بالشیء کے معنی ہوتے ہیں ملانا خلط ملت کرنا یعنی ان کے قلوب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ایک جیسے ہو جاتے ہیں یہ دنیا حق و باطل کی کشمکش کی رزمگاہ ہے ایسے تھڑلے جن میں حق کے لیے کچھ کرنے کی سکت نہ ہو اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت نہ ہو ان سے کیا توقع ہے کہ حق کے لیے کچھ کر سکیں گے پھر اللہ کو کیا غرض کی ظالموں کی بستی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما کر صرف ظالموں کو عذاب دے اور ایسے لوگوں کو دے الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے قرآن نے اس فکرے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے فرض سے کا انجام ارشادات رسول میں مسئلہ کے دو پہلو ہیں ایک دنیاوی عذاب کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا جہاں تک دنیاوی عذاب کا تعلق ہے حتمی بات یہی ہے کہ جب کسی بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو بستی کے سارے لوگ دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک نجات پانے والے اور دوسرے خدا کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا ہونے والے یہی بات قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی اور عقل کا تقاضا بھی یہی معلوم ہوتا ہے لیکن آخرت میں کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی بلا شبہ نہیں انل منکر کے فریضے سے غفلت ایک جرم اور کوتاہی ہے لیکن اس غفلت اور کوتاہی کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے وہ ایک ایک قول اور ایک ایک حرکت کا علم رکھتا ہے اور ٹھیک ٹھیک بے فیصلہ فرمائے گا زندگی کے سارے اعمال خیر اور کوتاہی کو سامنے رکھ کر عدل و انصاف کا حق پوری طرح ادا کرتے ہوئے جو جس انجام کا مستحق ہوگا اس کے لیے اسی کا فیصلہ فرمائے گا البتہ دنیاوی عذاب کی حد تک بات صاف ہے کہ برائیوں پر رضامند رہنے والے اور برائیوں کے ماحول میں کسی ناگواری کے بغیر سکون کے ساتھ رہنے والے اس انجام سے نہ بچ سکیں گے جسے ماحول کے برے لوگوں کو سابقہ پیش آئے گا اس حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہایت ہی مؤثر اور بلیغ تمثیل کے ذریعے ذہن کرایا ہے وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرہ اندازی کی جس کے نتیجے میں بعض لوگ بالائی حصے میں اور بعض لوگ نچلے حصے میں سوار ہو گئے تو جو لوگ نچلے حصے میں تھے انہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر والے لوگوں کی طرف سے گزرتے لہذا نیچے والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے حصے میں ایک سوراخ کر لے تو اوپر والوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں رہے گی بس اگر اوپر والے نیچے والوں کو اپنا ارادہ روبا عمل لانے کے لیے چھوڑ دے تو تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں اور اس کے برعکس اگر وہ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے یعنی انہیں اس کام سے روک دے تو تمام تمام کے بچ جائے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والوں اور اس میں ہدایت اور کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے سمندر میں چلنے والی کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرہ اندازی کی نتیجے کے طور پر کچھ لوگ اس کی بالائی منزل میں سوار ہوئے اور کچھ لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہوئے پھر جو لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہوئے ان کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر کی منزل میں جاتے اور پانی حاصل کرتے تو اوپر کی منزل والے زحمت میں مبتلا ہوتے اس پر اوپر کی منزل والوں نے انہیں تنبیہ کی کہ ہم تم لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے تم ہمیں ستاتے ہو یہ سن کر نیچے والوں نے کہا تو ہم نیچے کے حصہ میں سوراخ کر لیں گے اب اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو اس کام سے روک دے تو سب ہی لوگ نجات پا جائیں گے اور اگر وہ انہیں کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے تو سب گرد ہو جائیں گے درست امت مسلمہ شہادت الناس کے اعلیٰ منصب پر فائز کی گئی ہے اور اسے قیادت و امامت کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا ہے نیچے کی منزل پر رہنے والے سارے انسانوں کی نگرانی ان کو انصاف پر قائم رکھنے خطرات سے بچانے اور صحیح حدود پر قائم رکھتے ہوئے رائے حیات کو طے کرنا اور بہر حیات میں نیا پار لگانے کی ذمہ داری اسی کے سر ہے قرآن کا ارشاد ہے جَعَلْنَاكُمْ عَلَى النَّاسِ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر دین میں حق کے گواہ بنو قرآن پاک کے اس فکرے کی تشریح میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو نوٹ سپرد قلم کیا ہے مختصر ہونے کے باوجود نہایت بصیرت افروز اور مؤثر ہے یہ نوٹ ہم ذیل میں نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آخرت میں جب پوری نو انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتا ہی نہیں کی اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمول ہونا ہی در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہی ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی راست روی عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے راست روی یہ ہے عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتا بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندو تک پہنچا دینے میں کوئی کوتا نہیں کی ہے تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین پر برپا ہوئے ہیں ان سب کے لیے شر اور شیاتی نے ان جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معاشیت ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے امر بالمعروف اور نہیں عین المنکر کی دینی حیثیت امر بالمعروف اور نہیں عین المنکر یعنی بھلائیوں کا قیام اور برائیوں کا انسداد محض ایک پسندیدہ کام ہی نہیں ہے جس کے کرنے کی مسلمان امت کو ترغیب دی گئی ہو اور رضاکارانہ اس کار خیر کو انجام دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہو بلکہ یہ امت مسلمہ کا منصبی فریضہ وجہ تشکیل اور مقصود بعثت ہے امت مسلمہ دوسری عام امتوں کی طرح کوئی خود رو امت نہیں ہے بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کو برپا کیا گیا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کا واشگف انداز میں اعلان فرمایا ہے تم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم بہترین امت ہو جسے پوری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی اسے روکتے ہو اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہی یہ حسن عمل ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائی اسے روکتی ہے یہ امت اس عظیم شرف اور بلند مرتبے سے اسی لیے نوازی گئی ہے کہ یہ بالمعروف اور نہیں انل منکر کا زبردست فریضہ انجام دے رہی ہے کیا خیر امت اپنی اور ظہور کے اس مقدس مقصد اور عظیم فریضے کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی کسی شرف و عظمت کی مستحق رہ سکتی ہے اور کیا امت کے افراد کسی وقت اپنے لیے یہ مقام اور حیثیت بھی طے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے خول میں سمٹ جائیں اور اپنی ذات کی فکر و اصلاح پر اکتفا کر کے سماج کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لے اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت کی غلط تعبیر اور قرآن کے مدعا کے خلاف مراد لے کر بھی لوگ بڑا غلط اور کمزور سہارا پکڑتے ہیں اور غلط راہ پر جا پڑتے ہیں قرآن کی وہ آیت یہ ہے یا ایوہ الذین علیکم انفسکم لا یدرکم ظل اذا المائدہ اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کسی دوسری کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر جمع ہو تبلیغ و جہاد کی فکر اور مشکلات سے گھبرانے والا بڑی آسانی سے سے اس آیت اپنے کو غلط فہمی میں مبتلا کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ آدمی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی گمراہی سے پریشان ہو اور ان کی اصلاح کی فکر کرے اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی فکر کرے اور بس پھر یہ غلط فہمی کچھ ہمارے دور کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اس طرح کا ذہن ابتدائی ایام ہی میں ابھرنے لگا تھا اور مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف اسرار اور رسول حضرت بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے کھڑے ہو کر اس غلط ذہن کی تردید کرنی پڑی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان نبوت کی روشنی میں آیت کو سمجھنے کی تلقین فرمائی تھی عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم قرآن کی یہ آیت ضرور پڑھتے ہو اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے لوگوں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر ہو اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جب یہ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے جو ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے قرآن کی آیت آیت کا کا مدعا مدعا یعنی قرآن کی اس اور منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی ذات سے گرز رکھے یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں کیا کچھ برائیاں پھیل رہی ہے اس کی ذمہ داری بس اس کی ذات تک ہے اس سے آگے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر آیت کا مدعا یہ ہوتا تو جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جلد ہی اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا نوی صدی ہجری کے عظیم مفسر قرآن قاضی ابو سعود رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اور توضیح میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے اس وہم میں خود کو مبتلا رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے عظیمت کی کی اختیار کرنے رخصت پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے کہ آدمی طاقت و استطاعت رکھنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا عظیم فریضہ ترک کر سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ تنبیہ فرمائی ہے مرکی فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك عضعف الإيمان تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہے کہ اپنے قوت بازو سے اس کو بدل دے اگر یہ اس سے نہ ہو سکے تو زبان سے اسے بدل دے اور اگر یہ طاقت بھی اس میں نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے اور یہ روایت بھی کہی جاتی ہے کہ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو اپنے محل کے خلاف غلط محل میں رکھتے ہو یعنی اس سے قرآن کے منشا کے خلاف مطلب مراد لیتے ہو اور نہیں جانتے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سر رکھا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھے اور اس کو بدلنے کی کوشش کاوش نہ کرے تو اللہ ان پر عام عذاب بھیج دیتا ہے پس تم برابر امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو اور اللہ کی اس آیت یا الذین علیکم انفسکم لا ظل اذا سے خود کو دھوکے میں نہ رکھو کہ تم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ مجھ پر تو بس اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور بس اللہ کی قسم تم لازم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی اسے روکتے رہو ورنہ اللہ تم پر بدترین لوگوں کو حکمران بنا دے گا پھر وہ تمہیں بہترین سزائے دیں گے پھر تم میں سے بہترین لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی کوئی شنوائی نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس قوم میں بھی ہونے لگتی ہے یا کوئی بدی رواج پاتی اور وہ اس کو روکنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لازمن ان سب پر عمومی عذاب مسلط کر دیتا ہے پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اخلاقی مریضوں کو حکیمانہ تم یہ آیت اصلاح ماحول کی ذمہ داری اور خدا کی نافرمانیوں کے خلاف مجاہدانہ کوششوں سے تو انسان کو ہرگز بخدوش نہیں کرتی البتہ انسان کی ایک اور اخلاقی اور نفسیاتی بیماری پر بھرپور ضرب لگاتی ہے بعض اخلاقی اور نفسیاتی مریض نفس کے فریب میں آ کر بڑے ہی عبرتناک کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں پر تو نگاہ ڈالتے ہیں لیکن خود اپنے عیوب سے ان کی نگاہیں بند رہتی ہیں وہ دوسروں کی کوتاہیاں تلاش کرنے کے عادی ہوتے ہیں یعنی اپنی بھلائیوں سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے ہوتے ہیں ان کو اپنے گرنے اور گرتے چلے جانے کا شعور نہیں ہوتا البتہ دوسروں کے گرنے کا افسوس ان کا محبوب بشکلا ہوتا ہے اپنی ذات اور اپنے کرتوتوں سے بے پرواہ دوسروں کی گمراہی پر کڑنے کا ڈھونگ رچانا ان کی کمزوری ہوتی ہے سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں رکھنے والے یہ نادان چاہتے ہیں کہ دوسرے تو دودھ میں دھل کر پاک و صاف ہو جائے لیکن اپنی شخصیت کے داغ دھبوں کی انہیں ذرا فکر نہیں ہوتی وہ اپنے جہاں سے بے خبر رہتے ہوئے سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے مسترف اور بے قرار ہوتے ہیں شاید جگر مراد آبادی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے باہم ذوق آگاہی ہائے بشر سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سخت قسم کی اخلاقی بیماری اور فریب نفس میں مبتلا ہے اللہ کی بندگی اور دین و دعوت کی تمام کوششوں اور کاوشوں کا مقصود اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی کی اپنی شخصیت کی تقبیل اور تزکیہ ہو سکے وہ سارے ایوب سے اپنے امکان بھر پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طرح پہنچے کہ اس کی ذات وہاں نجات پائے اور وہ خدا کے غضب سے بچ جائے میں کہا گیا ہے تم پر تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے یعنی آیت کا پورا زور اسی پر ہے کہ اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی ہے دعوت و اصلاح کا اولین ہدف اپنی ذات کو بناؤ اپنی نجات کی فکر کرو <clears throat> اپنی ذات اور اپنی اصلاح اور ہدایت سے بے فکر ہو کر دوسروں کی ہدایت کے لیے فکر مندی یا دوسروں کی گمراہیوں پر کا مظاہرہ کرنا غیر فطری ناقابل فہم بلکہ فریب نفس ہے اور یہ فریب نفس دراصل آخرت پر یقین کے اس محلال کا نتیجہ ہے جس شخص کو یہ یقین ہو کہ خدا کی نافرمانی اور دین سے بے پرواہی کا انجام خدا کا غضب اور جہنم کی بھڑکتی آگ ہے کیا وہ اس کے لیے تیار ہوگا کہ خود کو اس آگ میں جھونک کر دوسروں کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرے ایسا آدمی حقیقت میں نہ اپنا خیر خواہ ہے اور نہ دوسروں کا اپنا خیر خواہ تو اس لیے نہیں ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح و تعمیر شخصیت کی فکر سے وہ بے نیاز ہے اس کے شب بروز کی سرگرمیاں اس کو جس انجام سے قریب کر رہی ہیں اس سے وہ بے فکر ہے اور ایسا شخص جو اپنے انجام سے بے خوف ہو بھلا دوسروں کو بد انجامی سے بچانے میں سچا کیوں کر ہو سکتا ہے ہے اگر وہ جانتا کہ خدا کی بندگی میں کیا لذت ہے فضائل اخلاق کی کیا قدر و قیمت ہے دین پر عمل کرنے اور دین کی اتباع میں پاکیزہ زندگی گزارنے میں کیا کیف و سرور ہے اور ایسی زندگی کا انجام کیسا روشن اور تابناک ہے اور پھر اس جاننے میں یقین و ایمان کی قوت بھی ہے ہے تو کیا یہ ممکن کہ ایسا شخص خود کو بندگی اور رب کی لذت سے محروم رکھ کر فضائل اخلاق سے آری رہ کر دین کی اتباع سے بے پرواہ ہو کر آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو کر اور اپنی ذات کو یکسر فراموش کر کے دوسروں کو ان نعمتوں سے فیض یاب کرنے کے لیے بے چین ہو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود اپنی زندگی وہ دین و ایمان کی برکتوں سے تابناک نہ بنا سکا وہ بھلا دوسروں کی زندگیوں کو کیوں کر تابناک بنا سکے گا اصل بات یہ ہے ایسا شخص دوسروں کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کر کے خود پسندی کے جذبے کی تسکین اور اپنے نفس کی تسلی سے خود کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور دنیا کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے قرآن نے بڑی صحیح تصویر کشی کی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے اصلاح و تذکر کا نقطہ آغاز اپنا دل اور اپنی ذات ہے ایک بار ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا حضرت میں چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کروں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے اس سے کہا کیا تم یہ مقام حاصل کر لیا ہے اس شخص نے کہا ہاں مجھے امید تو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی یہ تین آیتیں تمہیں رسوا کر دیں گی ضرور دین کی دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ اس نے کہا وہ کون سی تین آیات ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا پہلی آیت یہ ہے کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کی تلقین کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اس آیت پر خوب اچھی طرح عمل کر لیا ہے وہ بولا نہیں پھر فرمایا دوسری آیت یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو کیا تم نے اس پر بخوبی عمل کر لیا ہے وہ شخص بولا نہیں تو حضرت ارشاد فرمایا تیسری آیت یہ ہے ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم ان حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جن برائیوں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان کو بڑھ کر میں خود کرنے لگوں میری نیت یہ نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تم نے اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے وہ شخص بولا نہیں اس کے بعد آپ نے اس شخص کو ہدایت فرمائی کہ جاؤ پہلے اپنی ذات کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو یہ کی پہلی منزل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا جاؤ تبلیغ و اصلاح کی فکر سے اپنے ذہن کو خالی کر لو اپنی زندگی کو درست کرو اور بس بلکہ یہ بتایا کہ تبلیغ و دعوت کا آغاز اپنی ذات سے کرو اس کے لیے ضروری تیاری کرو اور خود کو تبلیغ و دعوت کی ضروری صفات سے آراستہ کر کے قدم بڑھاؤ تمہاری عملی زندگی تمہاری دعوت کی نمائندگی کرے تمہاری دعوت کی برکتیں تمہاری زندگی میں جلوہ گھر نظر آئیں اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا مزاح کا خیز ہی نہیں رسواکن بھی ہے